اب سوری پوری سورہ بقرہ کا ایک نظر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کل دو سو چھیاسی آیتیں ہیں آیات جہاد کی تعداد تینتیس ہے اس میں سیاح ابن جہاز کا بیان ہے صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے اور شہداء بدر کا تذکرہ اس میں ولا ولاقول تلوسی سبیر اللہ اموات کے بارے میں صاحب روح المعانی کہنا ہے کہ یہ اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی شہداء بدر کے بارے میں تو یہ تین ان کا تذکرہ ہے چار عام باتیں ہوئی ہیں فرضیت جہاد علی کم القتال میں ہے اور حکمت جہاد ورولا اللہ کا باز میں اور اہمیت اطاعت امیر کی یہ قصہ تالوت علیہ السلام میں اور فدائی حملہ امینشری نقصہ مردات میں وہ تینتیس آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے وہ یہ ہیں آیت نمبر ایک سو نو آیت نمبر ایک سو چودہ ایک سو ترپن ایک سو کے ایک سو ستاون تک ایک سو ستہتر پھر ایک سو نبے سے ایک سو پچانوے تک دو سو سات دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ تک دو سو انتالیس دو سو تینتالیس سے دو سو باون تک دو سو اکسٹھ دو سو باسٹھ دو سو تہتر دو سو چھیاسی اس کے علاوہ میرے بھائیوں پانچ آیتیں سورہ بکرا کی ایسی ہیں جن میں دیہات کی طرف اشارات ہیں وہ بھی لکھ لیجیے تاکہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں پانچ آیات میں اشارہ ہے آیت نمبر چھتیس آیت نمبر اٹھاون آیت نمبر انسٹھ آیت نمبر انانوے آٹھ اور نو اسی اور نو اور آیت نمبر دو سو چودہ ان آیتوں کو ذرا غور سے پڑھیں آپ حضرات تو جو علماء ہیں طلبہ ہیں وہ ان میں واضح طور پہ جہاد کی جہاد کے اشارات دیکھیں گے ہم نے ان کو آیات جہاد میں شامل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مبالغہ کرتے ہیں ورنہ بہت قوی تعلق ان پانچ آیتوں کا جہاد کے ساتھ بنتا ہے آیت نمبر چھتیس اٹھاون اور آیت نمبر انسٹھ آیت نمبر انانوے اور آیت نمبر دو سو چودہ آخری گزارش ہے میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ محنت کے ساتھ پڑھ لیں دس عنوانات اپنے پاس لکھ لیں اور جو آیت بھی آئے اس کو دیکھیں کہ یہ ان عنوانات میں سے کس کے ذہن میں آتی وہ دس عنوانات میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہیں اجازت و فرضیت جہاد نمبر ایک نمبر دو احکام جہاد نمبر تین قطع جہاد نمبر چار جہاد اور مجاہدین اور شہداء کے فضائل نمبر پانچ اصول و قواعد جنگ نمبر چھ جان و مال سے جہاد کی ترغیبات نمبر سات ترک جہاد پر وعیدیں نمبر آٹھ منافقین کی جہاد سے پہلو تہی نمبر نو جہاد کی تیاری نمبر دس جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائے جہاد کی چھ شرطیں عرض کی ہیں پہلی شرط مسلمان ہونا دوسری مرد ہونا تیسرا آزاد ہونا چوتھا عقل مند ہونا عقل ہونا پانچواں بالغ ہونا اور چھٹا استطاعت ہونا اور امیر کی شرط ادائیگی کے لیے ہے فرضیت کے لیے نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دی جہاد کے لوگ معنی الجہد سے یا الجہد سے چار چیزیں ہونی چاہیے مشقت طاقت مد مقابل اور مبالغہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے کسی چیز کے مقابلے میں پوری کوشش اور طاقت خرچ کرنا یہ اس کے لغوی معنی ہے اور دیہات کے شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ اور دیہات کے عرفی مانا ہے القتال اور دیہات کے سلائی مانا ہے القتال فی سبیل اللہ جب بھی جہاد قتال کے معنی میں ہوگا تو یہ معنی حقیقی کہلائے گا یہ معنی حقیقی اور جب بھی قتال کے معنی میں نہیں ہوگا تو وہ معنی مجازی کہلائے گا اللہ پاک نے قرآن میں معنی حقیقی بھی ذکر کیے مجازی بھی ذکر کیے حضور پاک نے حدیث میں حقیقی بھی ذکر کیے مجازی بھی ذکر کیے ہیں معنی حقیقی جہاد کا ہے القتال فی سبیل اللہ معنی حقیقی کیا ہے جہاد کا القتال کی سبیل اللہ اور اس قتال کا حکم یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پہ نماز روزے کتنا فرض ہے اس کا منکر کافر ہے اس کے بارے میں بات کرنے والا غلط بات کرنے والا گمراہ ہے اور فرض عین ہونے کی شکل میں اسے بلاؤزر چھوڑنے والا شخص فاسق ہو جائے گا یہ جہاد عمومی طور پہ فرض کفایا ہوتا ہے اور چار صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے پہلی صورت جب دشمن حملہ کر دے یا زمین پہ قبضہ کر لے یا مسلمانوں کو گرفتار کر لے دوسری صورت جب سفے آمنے سامنے آ جائے تیسری صورت جب شرع امیر نکلنے کا حکم دے دے اور چوتھی صورت جب شاعر اسلام پر پابندی لگ جائے یہ آج کے سارے دن کے سبق کا خلاصہ ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی عطا فرمائے آخر الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں مجاہدین کی نصرت فرمائے جو ساتھی قید ہیں اللہ پاک انہیں رہائی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس دورہ تفسیر کو قبول فرمائے تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرمائے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عادلہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں جہاد کے حیا فرمائے ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے مبالغے اور غلطی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور جتنے طلبہ دور دراز علاقوں سے علماء یہاں آئے ہیں اللہ پاک انہیں راحت سہولت اور سکون کے ساتھ علم نافع عطا فرمائے اور صحت و عافیت اور خیر کے ساتھ اللہ اس دورے کو مکمل فرمائے آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا مولانا محمد علی و صحبی اجمعین آمین برحمتک یا رحمت الرحمن